جبکہ انہوں نے پکارا ہمارے پروردگار اے میرے پروردگار اور اور اس طرح تو سلام نے جبکہ ان کے پروردگار کو انہوں نے پکارا کہ بلا شبہ مجھ کو ایک تکلیف لاحق ہوئی ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے بس کا جب نہ لو پکش اپنا اهله واعطيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعابدين تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور تکلیف میں سے جو اس کو لاحق ہوا تھا وہ دور کر دیا اور ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمایا اور اس کے برابر ان کے ساتھ رحمت عطا فرمائی ہمارے پاس سے عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے محترم حضرات حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ کیا جا رہا ہے حضرت ایوب علیہ والسلام اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے اللہ کے بڑے شکر گزار صابر صبر کرنے والے اور اللہ کی خوب عبادت کرنے والے بندے تھے گزشتہ کل حضرت ایوب علیہ والسلام کا واقعہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت ایو علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا دنیا کی ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں جو زمانے کی بڑی قیمتی سے قیمتی چیزیں کہلاتی تھیں جیسے جانور وغیرہ وہ تمام قسم قسم کے جانور ان کے پاس تھے اور زمین تو منتہائی نظر سے کتنی دور تک ان کی پراپرٹی تھی کہ آدمی کی نظر بھی نہیں پہنچتی حتیٰ کہ کئی کئی پہاڑ ان کی ملکیت میں اور ان کی زمین میں آتے تھے لیکن ان کی اتنا مال دولت ہونے کے باوجود اور اتنی پراپرٹی ہونے کے باوجود اتنا کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام اللہ کی عبادت میں منہمک رہتے تھے اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت غریبوں کی مدد کرنا کمزوروں کی مدد کرنا ننگوں کو کپڑا پہنانا بھوکوں کو کھانا کھلانا بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنا مسکنوں کی کفالت کرنا یہ حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کا شیوا تھا اور حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کا ہر گھڑی کا اور ہر وقت کا یہ کام ہوا کرتا تھا برحال حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کی یہ عبادت دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو یاد کو دیکھ کر شیطان ابلیس کو بہت ہی حسد آتا تھا حضرت ایوب کے پاس سے جب گزرتا تھا ان کو دیکھتا تھا کہ یہ ہر گری نماز میں مشغول رہتے تھے تو اس کا دل جل جاتا تھا شیطان کو اس زمانے میں آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی وہ آسمانوں پر بلا تھا آیا جایا کرتا تھا سب سے پہلے آسمانوں پر جانے کا بین اس پر لگا حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃ السلام کے زمانے میں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد چار آسمانوں تک وہ نہیں جا سکتا تھا اس کے نیچے آسمانوں تک وہ جا سکتا تھا دو تین آسمانوں تک جا سکتا تھا اس کے اوپر وہ نہیں جا سکتا تھا لیکن ہمارے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بالکل آسمانوں پر اس کا جانا اور آسمانوں پر اس کا آنا بالکل روک دیا گیا ملتوی کر دیا گیا یہاں تک کہ آسمانوں کے قریب بھی وہ جاتا تھا جاتا تھا تو اس پر انگارے برسائے جاتے تھے آج بھی برسائے جا رہے تھے وہ آسمانوں پر نہیں جا سکتا برحال حضرت ایوب کے زمانے میں وہ آسمانوں پر آ جایا کرتا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سنتا تھا ایک مرتبہ کی بات کہ حضرت ایوب علیہ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی کہ فرشتوں میں اس کا چرچا ہونے لگا فرشتے حضرت ایوب علیہ والسلام کی تعریف کے اوپر کی کتنی بہترین اللہ کی تعریف کر رہے ہیں فرشتوں میں یہ چرچا ہونے لگا فرشتوں میں تعریف ہونے لگی شیطان نے یہ بات سنی تو اس سے رہا نہ اس کے دل میں حسد بھرک ہوتی ہے کیونکہ شیطان یوں سمجھتا ہے کہ اسی انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے اسی انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے مجھے بھگایا گیا ہے اس لیے وہ انسان سے نفرت کرتا ہے انسان کا وہ کھلا دشمن ہے برحال حضرت ایوب کی اس طرح تعریف ہونا اس سے دیکھا نہیں گیا اور وہ اور زیادہ جل اٹھا اور زیادہ وہ اپنے اپنے آپ کو اپنے آپ کو جلانے لگا بہرحال لیکن ایک بات ہے کہ آدمی چاہے کتنی بھی حسد کر لے کتنی بھی کسی کا برا چاہ دے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے حاصل ہمیشہ حسد کے اندر جلتا رہتا ہے سامنے والے کو کوئی نقصان ہو کہ نہ ہو حسد کرنے والے کو سب سے پہلے نقصان ہوتا ہے انشاءاللہ حسد کے متعلق آخری دو صورتیں سورہ محمدین کل زطعین رب خلط اور خلاء الناس میں ہمارے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے اسباق ہے جادو ٹونا سے کتنا کبھی ہے کتنا برا ہے کتنا ممزول مضموم ہے یہ ساری چیزیں میں وہاں جا کر عرض کروں گا برحال شیطان کو بہت حسد آیا اس سے رہا نہ گیا اب وہ آسمانوں میں اپنے مقام پر پہنچا اور اللہ تعالی سے التجا کرنے لگا کئی باری اللہ میں نے ایوب کو ہر طرح سے پھنسانا چاہا ایوب کو تیری عبادت سے الگ کرنا چاہا ایوب کو تیری عبادت سے دور کرنا چاہا میں نے ایوب کو تجھ سے دور کرنا چاہا لیکن میں ناکام رہا کیونکہ تو نے اس کو دولت ہی اتنی دی ہے مان اتنا دیا ہے ہر طرح کی اس کو آشائش دی ہے ہر طرح کی اس کو نعمتیں دی ہے تو اس نعمتوں میں وہ پھلتا پھولتا ہے اور اپنی تیری عبادت کرتا ہے تو مجھے اس کے مال کے اوپر تسلط دے دے کنٹرول دے دے جب آدمی کے پاس مال نہیں رہتا تو پھر وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے آدمی برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کتابوں میں یوں آتا ہے حدیث میں ہے کہ یقاد یقاد پکڑا ہل کپڑا یقاد الفکڑا ہل ککڑا قریب ہے کہ آدمی کو آدمی کو پکڑا کفر کی طرف لے جائے یعنی بعض مرتبہ آدمی حالات میں ایسا گر جاتا ہے کہ بعض لوگ تو کفرت کی طرف پہنچ جاتے ہیں یہ ساحلی ہمارے جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان تھے کسی زمانے میں لیکن کاغیوں نے ان پر محنت کی عیسائیوں نے ان پر محنت کی ان کو روپے دیے پیسے دیے تو اپنے فقر کی وجہ سے اپنی غریبی کی وجہ سے وہ کپڑ کی طرح مائل ہو گئے آج مسلمان ہونے کے باوجود کوئی کافر ہے کوئی غیر مسلم ہو چکا ہندو ہو چکا کوئی قادیانی ہو چکا کوئی عیسائی ہو چکا کس چیز نے ان کو اس طرح مائل کر دیا پیسوں کی لالچ نے ان کی غریبی نے ان کے فقر میں برحال تو مال کی آزمائش ایک سخت آزمائش ہے ہوتی ہے مال ہو تب بھی ایک آزمائش ہوتی ہے مال ہو اور پھر ختم ہو جائے تب ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے اس لیے ہمارے بزرگان دین اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ باری لاحا مال کے دینے کے بعد کنگالی سے ہماری حفاظت فرما یہ دعا ہمیں کرتی رہنی کرتے رہنا چاہیے اے اللہ خوشحالی کے بعد تنگ حالی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے ہماری حفاظت فرما یہ دعائیں ہمیشہ ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ اے اللہ مال دینے کے بعد تنگ دستی سے ہماری حفاظت کرو کیونکہ مال جب چلا جاتا ہے تو آدمی بڑے پریشان ہو جاتا ہے آدمی بڑے سنگین حالات میں گر جاتا ہے اور ایک جانب سے نہیں ہزاروں جانب سے اس کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں امڑ آتی ہیں اس لیے اللہ نے مال دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے مال و دولت کی قدر نہ کی تو آج وہ بری حالت میں ہے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے آج وہ زکات کے مستحق ہو گئے زکات کے مستحق ہو گئے آج لوگوں کی زکات پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں کیوں اس لیے کہ جب روپے تھے تو انہوں نے ایش بازی کی جب روپے تھے تو انہوں نے تکبر کیا جب ان کے پاس روپے تھے تو اترائے جب ان کے پاس روپے تھے تو لوگوں سے انہوں نے نفرت کی لوگوں کو انہوں نے ہلکا جانا لوگوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کبھی چلے گئے دروازے کے اوپر تو کہتے تھے ابھی چلے جاؤ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کبھی ان سے کہتے تھے کہ ذرا ایک کام ہے کہتے تھے تمہارا ہمارے یہاں کوئی کام نہیں جب ان سے کوئی روپے مانگا جاتا تھا کوئی مدد مانگی جاتی تھی تو کہتے تھے کیا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھی لوگوں نے ایک زمانہ یہ تھا کہ ان کے جہاں لوگ روپے روپے کے لیے مرتے تھے جہاں لوگ اٹھانی چونی کے لیے مرتے تھے وہاں ان لوگوں کے پاس پیسوں کے تھپے کے تھپے ہوتے تھے ایسے بھی حالات ایسے بھی لوگ گزرے ہیں لیکن آج ان کے پاس کچھ نہیں رہا ان کے تکبر نے ان کو تباہ کر دیا ان اللہ کی نافرمانیوں نے ان کو تباہ کر دیا اللہ کی ناشکری نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ان کو کنگال کر کے رکھ دیا اس لیے بہت ڈرتے رہنا چاہیے جب آدمی کے پاس طاقت آ جاوے قوت آ جاوے جب آدمی کے پاس روپے آ جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدائی آواز میں بولتے ہیں خدائی آواز میں بولتے ہیں یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے ہمیشہ توازو سے رہنا چاہیے آج اچھی حالت ہے آج آدمی اب آدمی بینچ کے اس جانب بیٹھا ہے کل آدمی بینچ کے اس جانب بھی بیٹھ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھا ہے تو ہمیشہ یہاں بیٹھا رہے گا ہو سکتا ہے کہ کل کو حالات بدل جائے اللہ کو کوئی چیز ناپسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس بینچ کی طرف سے اس بینچ پہ بچھا دے اس سائڈ سے اس سائڈ بٹھا دے اللہ کے یہاں تو اللہ کے یہاں تو شکر کرنے والے عبادت گزار لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کا ویلیو ہے اور تکبر کرنے والوں کا کوئی ویلیو نہیں بہرحال تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے انتجا کی کئی باری لاہا مجھے ایوب کے مان پر تو تسلط دے دے ایوب کے مال پر کنٹرول دے دے کہ میں جو چاہوں اس کے مال کو کروں پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسے حمد و سنا کرتا ہے پھر میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے تیرا صبر کرتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تیری کتنی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے اجازت ہے ایوب کے مال کے اوپر تجھے ایوب کے مال کے اوپر میں تجھے کنٹرول دیتا ہوں شیطان آیا اپنے لشکر کو جمع کیا شیطان شرکت جینوں اور شیاتینوں کو جمع کیا حبیب ابلیسوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوب کے مال پر کنٹرول مل گیا ہے مجھے تسلط مل گیا ہے تم میں سے تمہارے اندر کون کون سا فن ہے کون کون سا ہنر ہے کیسی کیسی طاقت ہے وہ ظاہر کرو میرے سامنے پیش کرو اب وہ جو شیاتین تھے اور وہ جو سرکش جین تھے اور جو ابلیس تھے خبیص جین تھے ان لوگوں نے اپنی اپنی طاقت بیان کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے جناتوں کے سلسلے میں میں آگے چل کر انشاءاللہ سورہ ناس من جنتی و ناس میں کچھ نہ کچھ تفصیل کروں گا البتہ اللہ تعالیٰ نے جینوں کو بہت طاقت دی ہے لیکن انسان کی دل کے انسان کا جو دل اس کی نیت اس کا یقین اس کے دل کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جین اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا جو آدمی ڈرتا ہے اسی کو جین ڈراتا ہے جو آدمی ناپاک ہوتا ہے اسی کو جین ڈرائے گا ورنہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو یہ چھیڑے حضرت مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک جین سے میری ملاقات ہو گئی میری بیوی کو جین لگا میں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے مفتی اعظم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے کہا تو واقعی میں جین ہے کہا کہ میں وا جین ہوں اچھا ایک کام کرو الائچی کا جو پھول ہوتا ہے وہ لا کر مجھے دے علاچی الائچی کا جو پھول ہوتا ہے وہ مجھے لا کر دے تو حضرت فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب کے پلک جپک کے اندر وہ گیا اور الائچی کا پھول لا کر دے دیا حضرت فرماتے ہیں ہم پاکستان کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ علاچی کا جو پھول ہوتا ہے وہ اطراف میں کہیں نہیں ہوتا ڈیڑھ ہزار کلو میٹر کی دوری پر کشمیر میں ہوتا ہے کشمیر میں سے وہ پھول اور پھول تو ہر جگہ ملتا نہیں ہے الائچی تو کہیں بھی مل سکتا ہے الائچی تو کہیں بھی مل سکتا ہے کسی دکان میں بھی مل سکتا ہے پاس بھی مل سکتا ہے گھر میں بھی ہو سکتا ہے لیکن الائچی کا پھول تو کہیں ہوتا نہیں وہ تو اس کے درخت پر ہوگا اور وہ درخت تو کشمیر میں ہے حضرت نے امتحان لینے کے لیے کہ یہ سچ مچ میں جھینے حضرت نے کہا الائچی کا پھول لے کر آؤ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپک میں پھول لے آئے اللہ نے بہت طاقت اس قوم کو دی ہے اس ذات کو اس قوم کو اور اس جینس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے لیکن انسان کی طاقت انسان کے ارادے کی طاقت اتنی خطرناک اتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ انسان کے ارادے کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا وہ گزر رہا ہو جین گزر رہا ہو اور انسان اپنی طاقت کے ساتھ انسان اپنے ہوش و آواز کے ساتھ اپنی ہمت کے ساتھ وہ اس کو دیکھتا رہے تو پھر جین وہاں سے ہل نہیں سکتا جن وہاں سے ہل نہیں سکتا انسان اس کو دیکھتا رہے گھبرائے بغیر ہاں انسان اگر گھبرا گیا تو پھر وہ اس پر حملہ ور ہوگا لیکن انسان اگر گھبراتا نہیں ہے اور اس کے سامنے دیکھ رہا ہے تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ وہاں سے تھوڑا ہل سکے انسان کی ہمت میں اتنی طاقت ہوتی ہے اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی کہتے بھائی ارادہ کر لو بھائی ارادہ کر لو ارادہ کیوں بار بار کہتے ہیں بھائی ارادہ کر لو ارادہ کر لو ارادہ میں طاقت ہوتی ہے آدمی جب تک ارادہ نہیں کرتا تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا آدمی جب تک ارادہ نہیں کر سکتا کر نہیں کرتا تب تک وہ کسی کام پر جم نہیں سکتا اس لیے ہمیں بار بار دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی ہمیں بار بار ارادہ کراتے بھائی ارادہ کر لو چلے کا چار مہینے کا کیونکہ آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے بہرحال تو شیطان ابلیس نے کہا کہ تمہاری اپنی اپنی طاقت بیان کرو ایک جین نے کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے ایک حبیث جن نے کہا میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں ایک بگولا بن جاؤں آگ بن جاؤں اور جہاں سے بھی گزروں اس چیز کو میں ہلاک کر دوں اس چیز کو میں برباد کر دوں اس چیز جل جلا کر خاکستر کر دوں جلا کر سوختہ کر دوں اس کو جلا دوں برہل تو ابلیس نے کہا کہ تو جا اور ایوب کے جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی مویشی ہیں اونٹ ہیں گائے ہیں بیل ہیں گھوڑے ہیں سب کو جلا دیں چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ زمین سے بگولا نکلا اور جتنی بھی گائے بھینس بکریا جتنی بھی چیزیں تھیں اونٹ وغیرہ سب کو اس نے جلا دیا اور ساتھ ساتھ جو اس کے چرواہے تھے کئی چرواہے تھے سب کو ہلاک کر دیا سب کو ختم کر دیا اب شیطان جو چرواہی کی شکل بنا کر حضرت ایوب علیہ السلام السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کا اونٹ چرانے والا ہوں ایک آگ ایک آگ نمودار ہوئی نہ معلوم وہ کیسے نمودار ہوئی کہاں سے آئی لیکن آپ کے تمام جانور کو اس نے جلا کر راک کر دیا اور تمام کے تمام جتنے بھی چرواہے تھے وہ ختم ہو گئے مر گئے لیکن میں اکیلا بچ گیا ہوں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے سارے مویشی برباد ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ الحمد للہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھر اس نے کہا پھر حضرت ایوب علیہ والسلام نے کہا کہ میں تو آج بھی یہ اپنے آپ کو جانتا ہوں میرے مال کو میری ذات کو کہ یہ فنا ہونے والی چیز ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت دے تو اترانا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ مال و دولت لے لے تو جزا فضا بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ نعمتیں لے لیں لیکن کئی نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے باقی رکھی ہے اور پھر شیطان سے کہا کہ دیکھ میں تو ننگا پیدا ہوا تھا میری ماں کے پیٹ سے اور اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو ننگا ہی پیدا ہوں گا اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو بغیر کپڑے کے ہی پیشی ہوگی میرا تو کچھ تھا ہی نہیں اور کچھ رہے گا ہی نہیں تو مجھے اس کا کیا دکھ اور تو بچ گیا مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ اگر تو اچھا ہوتا تو تو بھی شہیدوں میں شریک ہو جاتا تیرے اندر کوئی شر ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے شہادت کا مرتبہ نہیں دیا شیطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو مایوس ہو گیا مایوس ہو کر وہ باہر نکلا اور لوگ کھڑے تھے تو لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا ایو دیکھا ایوب کا سارا کا سارا مال تباہ ہو گیا تو لوگوں کے بھی چیلے گویا ہونے لگی لوگ بھی حضرت ایوب کی برائیاں کرنے لگے جب آدمی پر مصیبتیں آتی ہیں نا تو ہر طرف سے لوگ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں ہر طرف سے لوگ ان کو ان کو زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والے بن جاتے ہیں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو تسلی دینے کے بجائے ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں دکھ میں کوئی ساتھ نہیں دیتا ایک بات یاد رہے حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کا آگے چل کر میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ کوئی ان کے پاس بھی نہیں رہا جب آدمی پر مصیبت آتی ہے نا تو اچھے اچھے رخصت ہو جاتے ہیں یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اچھے لوگ تو ساتھ ہی رہیں گے وفادار لوگ تو ساتھ ہی رہیں گے لیکن اچھے اچھے کو لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو خطرہ جاتے ہیں کوئی پاس نہیں رہتا کہ اس کی وجہ سے میں بھی بدنام ہوں گا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے مجھے بھی نقصان اٹھانا پڑے گا تو اچھوں اچھوں کو دیکھا ہے کہ راستے چھوڑ دیتے ہیں راستے چھوڑ دیتے ہیں برحال ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو آدمی ہمیشہ یاد رہتے ہیں دو آدمی ہمیشہ یاد رہتے ہیں ایک وہ جو مصیبت میں ساتھ دے اور ایک وہ جو مصیبت میں ساتھ چھوڑ جاوے آدمی کو یہ دو آدمی ہمیشہ یاد رہے پوری زندگی نہیں بھولتا چاہے وہ اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہو کچھ بھی ہو گیا ہو لیکن یاد تو ضرور رکھتا ہے کہ وہ آدمی ہیں جس نے مصیبت میں میرا ساتھ دیا تھا اور یہ فلاں آدمی ہے جس نے مصیبت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا یہ دو آدمی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس لیے آدمی کو وفاداری نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی ہو جائے آدمی کو وفاداری نبھانی چاہیے دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ وفاداری ایک بہت بڑی چیز ہے وفاداری بہت بڑی چیز ہے بہرحال آگے چل کر وہ ساری چیزیں ان شاء اللہ اس کا ادرت ایو بنے ان کا سارا مویشی سب کچھ ختم ہو گیا لیکن شیطان مایوس ہوا مایوس ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا کہنے لگا کہ آئی لاہا اس کا تو سارا سامان تباہ ہو گیا ساری چیزیں تباہ ہو گئی لیکن اس کے بیوی بچے اس کے اہل و عیال ابھی زندہ ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں ہے تو پھر مال تو آ ہی جائے گا اس لیے وہ مطمئن ہے اس اطمینان کی وجہ سے وہ تیری عبادت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں تیرا شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جا اس کے اہل و عیال پر بھی تجھے قدرت دی اس کے اہل و عیال پر بھی قدرت دی اب یہ پھر واپس آیا واپس آ کر اپنے شتمڑوں کو جمع کیا شیطانوں کو جمع کیا اور کہا کہ اپنی اپنی طاقت بیان کرو ایک دیو ہیکل سامنے آیا اور کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں ایک چیخ لگاؤں تو آدمی کے پتے پھٹ جائے اس کا جگر پھٹ جائے اور مر جائے شیطان نے کہا کہ جا شیطان نے کہا کہ جا کہ اس کے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی مویشی دوسرے جو کچھ بچا ہے تو جا اور چیخ مار تاکہ جو کچھ بچا ہوا ہے سب کے سب اس کے غلام وغیرہ مر جائے چنانچہ اس نے چیخ لگائی تو غلام وغیرہ مر گئے اس کے کھیت وغیرہ تھے برباد ہو گئے حضرت ایوب کے کھیت وغیرہ تھے سب برباد ہو گئے شیطان خود گیا حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کے گھر حضرت ایوب کے بیوی بچے ایک قصر میں تھے ایک محل میں تھے اس کو ہلایا جھنجوڑا پورا کا پورا ملبہ نیچے گرا ان کے بچے دب گئے اوپر سے اس نے پتھر برسائے اور اس نے محل لے جا کر اس نے الٹا پٹک دیا اور حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کے تمام کے تمام بچے شہید ہو گئے تمام کے بعد تمام بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے بہرحال جب یہ ساری چیزیں برباد ہو گئی کھیت برباد ہو گئی کھیت جل گئے اور ساری چیزیں برباد ہو گئی اور ان کے بی ان کے بچے بھی سب شہید ہو گئے انتقال کر گئے اور وفات پا گئے تو یہ حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوا حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام نماز میں مشغول تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان چونکہ ان کے بچوں کے استاد کی شکل میں آیا تھا اطالی کی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے بچے تمام کے تمام شہید ہو گئے محل گرا محل ان پر گرا اور اوپر سے پتھر بڑ سے اور وہ شہید ہو گئے اگر آپ ان کے حالات کو دیکھتے ان کے اندر سے خون جو بہ رہا تھا آپ دیکھتے ان کے سروں سے ان کے سروں سے دماغ نکل کر بھیجا نکال کر باہر ہو گیا تھا وہ آپ دیکھتے تو آپ کا دل پسیج جاتا اگر آپ اس کو دیکھتے کہ ان کے پیٹ پھٹے ہوئے ہیں اور ان کی آتریاں بکھری ہوئی ہے تو آپ کے جگر پارا پارا ہو جاتے حضرت ایوب علیہ السلام والسلام نے جب اپنے بچوں کے بارے میں یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے آخر اگرچہ نبی تھے لیکن تھے تو انسان انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج ان کے اندر بھی تھا بڑا کی آنکھوں سے خوب آنسو بیسے بہنے لگے اور انہوں نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی اور کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا اس لیے اولاد کی آزمائش بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بیوی بچوں کی آزمائش سے میری حفاظت فرما بیوی بچوں کے بارے میں آزمائش سے میری حفاظت فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تشیبنی قبل المشیبی اے باری راہ ایسی بیوی سے میری حفاظت فرما جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر دے یہ دعا خاص کرنی چاہیے اے اللہ ایسی بیوی سے ہماری حفاظت فرما جو بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر دے ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر دیتی ہے بیچارہ آدمی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے مایوس ہو کر رہ جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس لیے بیوی بچوں کی جانب سے جو مصیبت ہوتی ہے جو آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی خاص دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا حب لنا من ازواجنا اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما ربنا حبلنا ازواجنا و ذریاتنا اور ایسی اولاد نصیب فرما ایسی نسل نصیب فرما قرت قرتآ کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یہ ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر وقت ایسی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری بیوی بھی ایسی ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہماری اولاد بھی ایسی ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے بہرحال بیوی بچوں کی جانب سے جب آزمائی شائی اور سنا کہ وہ سب تباہ ہو چکے ہیں سب مر چکے ہیں سب شہید ہو چکے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہے لیکن ایک طرف انہوں نے کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا تھا دوسری طرف ان کو دل میں ایک خیال آیا کہ میں کیا بول پڑا میں نے تو صبر کا دامن ہی چھوڑ دیا فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا اللہ مجھے معاف فرما دے اے اللہ مجھے معاف فرما دے بیوی بچوں کی تکلیف مجھے صحیح نہ گئی صبر نہ کر سکا اے اللہ مجھے معاف فرما دی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت معاف فرما دیا اور پھر پھر اللہ حضرت ایوب علیہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے سب کچھ برباد ہو گیا پھر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اب شیطان پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایوب جانتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے وہ سمجھتا ہے اس کی جان ہے تو یہ ساری چیزیں جو چلی گئی ہیں وہ واپس ضرور آ جائے گی اس لیے وہ تیری عبادت کر رہا ہے مجھے ایک مرت نے مال پر مجھے مجھے مال کے اوپر نے تسلط دے دیا کنٹرول دے دیا کھیت کے اوپر کنٹرول دے دیا جانوروں کے اوپر کنٹرول دے دیا پھر جانوروں سے نکل کر اس کے بیوی بچوں کے اوپر مجھے کنٹرول دے دیا میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا اب اس کی جان پر تو میرا کنٹرول نہیں ہے اس کے جسم پر میرا کنٹرول نہیں ہے آئی باری الہا مجھے اس کے جسم پر کنٹرول دے دیجیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے جسم پر تجھے کنٹرول دیتا ہوں لیکن دو چیزوں پر میرا کنٹرول رہے گا ایک اس کی زبان پر اور دوسرا اس کے دل پر ایک اس کی زبان پر اور اس کا دوسرا اس کا دل پر شیطان نے کہا ٹھیک ہے وہ آیا حضرت ایوب علیہ السلات والسلام نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے ابھی سجدے میں ہی تھے کہ ان کے ناک میں اس نے پھونک ماری شیطان نے ان کے ناک میں پھونک ماری یہ پھونک جب ان کے اندر گئی پورا ان کا بدن آگ آگ ہو گیا پورے بدن میں اتنی خطرناک جلن ہو گئی حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام بے چین ہو گئے اور اور ابھی نماز بھی پوری کرنے نہ پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر پلپوٹے ہو گئے ان کے جسم کے اندر دمبل نکل آئے ان کے جسم کے اندر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے وہ پھوڑے اتنے خطرناک ہوتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ بنے تو پھر پھوڑے تو نکل گیا ہی نکل آئے پورے بدن میں پاؤں سے لے کر سر تک پورے بدن میں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کھجلی بھی ہو گئی اب پھوڑے بھی ہو جانا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑی بیماری ہے بڑی تکلیف کی بات ہے آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے ایک گھوڑا ہوتا ہے آدمی کو چھوٹی سی پنسی ارے پنسی سب کچھ چھوڑو آدمی کو لکڑی کی ایک چھوٹی سا چھوٹا سا تینکا تینکا گھس جاتا ہے ایک چھوٹا سا تو پریشان پریشان ہوتا ہے جب تک اس کو سوئی کے ذریعے نکالتا نہیں ہے تب تک وہ پریشان رہتا ہے حیران رہتا ہے ذرا سوچیں حضرت ایوب السلاۃ والسلام کے پورے بدن کے اندر ہوتے ہوں گے تو کتنا ان کو درد ہوتا ہوگا لیکن اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کا حمد کرتے تھے نماز پڑھتے تھے اس میں کھجلی ہو گئی حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کھجاتے رہتے تھے کھجاتے یہاں تک کہ زخم ہو گئے حضرت ایوب کے وہ جو تھوڑے تھے وہ سب پھوٹ گئے اور پھوٹ کر اس میں زخم ہو گئے اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اس میں پیپ بھی ہو گیا بعض لوگوں نے لکھا ہے پیپ بعض لوگوں نے تو اس سے بھی آگے لکھا ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے بعض لوگوں نے اس سے بھی آگے لکھا ہے کہ بدبو بھی قائم ہو گئی تھی اس میں بدبو آنے لگی تھی لیکن بعض مفصل کرام نے لکھا ہے کہ ایک نبی کی ذات سے یہ بات وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنی بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیں اور اور ان کے اندر بدبو پیدا کر دیں یہ نہیں ہو سکتا بعض علماء کرام نے لکھا ہے کیونکہ پیغمبر ہمیشہ صاف شفاف رہتے ہیں صاف شفاف رہتے ہیں گندگی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں اور پیپ وغیرہ یہ ناپا کی ہے تو بعض علماء کرام نے یہ لکھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا برحل اس کے بارے میں کیا ہے پیپ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا علماء کرام کی کیا رائے ہے انشاءاللہ اگلی تفسیر آئندہ کل عرض کی جائے گی سبحان اللہ